حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کبھی اس قدر روزے رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ چھوڑیں گے نہیں اور کبھی اس قدر چھوڑتے ہیں کہ لگتا ہے کہ رکھیں گے نہیں مگر دو دنوں کا ضرور رکھتے ہیں آپ کے عمومی روزوں میں آ جائیں تو فبیہ ورنہ آپ ان کا روزہ خصوصاً رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کون سے دو دن میں نے کہا سوموار اور جمعرات آپ نے فرمایا یہ دو دن ایسے ہیں کہ ان میں رب العالمین کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تین سو ساٹھ